ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وعيدنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلمنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا العالمين یہ جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ چیزیں حرام کی تھیں یہود پر اس کا بیان ہے اور اس کا پچھلی آیت سے ربط یہ ہے کہ فرمایا کلّہ اجید و فیمہ محرمن علیٰ ط تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی صرف چار چیزیں حرام ہیں وہی میں تو کچھ پرانی شرائع میں اس سے زائد حرمت کی اشیاء کیوں ملتی ہیں یا بنی اسرائیل پر جیسے اونٹ کو حرام کر دیا گیا یا کچھ اس طرح کے ملتے جلتے جانور جن کا بیان آ رہا ہے یا چربی کو حرام کیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تحریم اصلی نہیں تھی بلکہ وہ تحریم ان کے ظلم کی وجہ سے تھی یعنی دین میں ظلم اور بغاوت کی وجہ سے کچھ تشدیدات اور کچھ سختیاں اللہ کی طرف سے آ گئی تھیں جو ان پر لازم ہو گئیں مگر نہ وہ اصلاً وہی نہیں ہے بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں تو لہذا آیت کا آخر کیا دالی کا جزئی نہ ہوں بے یہ تو گویا یہ تحریمات اصلاً ان کی بغاوت کی سزا تھی بات واضح ہے کہ نہیں تو اس لحاظ سے یہ ربط ہے پچھلی آیت کا یعنی اصلی تحریم تو انہی کی ہے لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کئی دفعہ کسی قوم پر اس کے ظلم کی وجہ سے بعض ایسی پابندیاں نازل فرما دیتے ہیں جو اسلم تشریح میں نہیں ہوتی واضح جی ہاں تو فرمایا ہادو ہادو اصل میں جو ہے وہ فیل ہے ماضی کا یعنی یہود ہودن یہود ہودن تو کہا کہ ہاد یہود اصلاً کہتے ہیں رجوع کرنے کو جیسے قرآن مجید میں یہ فعل رجوع کرنے کے معنی میں آیا کہاں آیا انا ہدنا الیک تو یہودی نے کہا تھا نا انا ہدنا الیک تو لہذا یہودو کا لغوی معنی بہت عمدہ ہے وہ معنی کیا ہے یعنی رجع یرجع تاب یتوب اللہ کی جناب میں توبہ کرنا تو وہ ہادو کا لغوی مطلب ہے تابو سبانہ تعالیٰ تو کہا کہ جب کوئی لغوی معنی یا کوئی اسم یا کوئی فعل اس میں علم کا معنی دینا شروع کر دے تو اس کے اندر جو صفاتی معنی ہوتا ہے وہ پیش نظر نہیں رہتا اور جا رہی ہے نہیں یعنی اس میں علم میں صفت پیش نظر نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ یہود یا ہادو جو ہے اس کا معنی تو بہت اچھا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے کلام میں تناقض کیا ہو گیا وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی تھی ہم نے ان پر ظلم کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام کر دی تو یہ بظاہر تناقض ہو جائے گا سمجھا رہی کہ نہیں وہ ہادو تو پتہ چلا کہ یہاں ہادہ یہودوں کا لغوی معنی پیش نظر نہیں ہے بلکہ اس کا اس میں علم ہونا پیش نظر ہے سمجھا رہی ہاں تو وہ الدین ہادو کا مطلب کیا ہوگا وہین تسم الہود یعنی اب ہادہ یہودوں کا مطلب اصلی لغوی معنی نہیں ہوگا بلکہ کیا وہ الدین تہود ائی وال الدین تصب الہودی ائی الدین سورو یہود ہے تو یہ اس کا یہاں مانا پیش نظر ہے لغوی یا اوریجنل یا اصلی مانا پیش نظر نہیں ہے ہے کہ تو فرمایا حرمنا ذی ظفر کل ظفر کا لغوی مطلب کیا ہے ہر ناخن والا یعنی ظفر کی جمع ہے اظفار تو حدیث میں آتا ہے نا جو سنتیں ہیں ان میں سے ایک سنت کیا ہے تقلیم الاظفار یعنی ناخنوں کو کاٹنا تو یہاں ناخن والے سے کیا مراد ہے علماء نے کہا کہ ظفر سے مراد یہاں محض ناخن ہونا نہیں ہے یہاں وہ جانور مراد ہیں یا وہ چوپائے مراد ہیں جن کی انگلیاں مشکوک نہیں ہوتی منفرج نہیں ہوتی یعنی منفرج الاصاب ہم ہیں یعنی دیکھیں ہماری انگلیاں بیچ میں جڑی ہوئی نہیں ہے نا یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے تو ہم کیا ہیں ہم منفرج الاصابع ہیں ہماری انگلیاں آپس میں ملی ہوئی لیکن اگر آپ دیکھیں اونٹ کا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو اونٹ کا جو پنجہ ہے اس میں اس کی انگلیوں کے درمیان بیچ میں ایک جھلی ہے جس سے دوسری انگلی پہلی انگلی دوسری سے جڑی ہوئی یا بطخ آپ نے دیکھی ہوگی بطخ کا بہت واضح ہے یا آپ نے شتر مرغ دیکھا ہوگا علماء نے یہی تین چیزیں نقل کی ہیں البل اوز بھی بتہ سے ملتے جمتی ایک شے ہے ٹھیک ہے اور نام کیا ہے شر تو کہا جو بھی اس کے مانند ہے جو منفرد نہیں ہے وہ سب جانور ہم نے ان پر حرام کر دیے گویا بنیادی تحریم کس شے کی یہاں ہو رہی ہے اونٹ کی سمجھا رہی ہے کہ لہٰذا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بھی اور انہوں نے کہا کہ آپ اونٹ کھاتے ہیں حالانکہ اونٹ تو اللہ کی شریعت میں حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی تھی کل کل الطعام ما حرم على نفسه من قبل ان ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة كنتم صادقين تو کچھ علماء نے کہا بظاہر تو یہ تناقض لگ رہا ہے اللہ میاں وہاں کہہ رہے ہیں ہم نے تو حرام نہیں کیا اور یہاں فرمایا تو فرمایا کہ وہاں جو اصلی تشریح تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں ان کے ظلم کی وجہ سے شریعت میں جو تقیدات اور تزیقات آ گئیں تنگیاں آ گئیں اس کا بیان ہے کیونکہ یہاں کیا ہے ذالی کا جزئی کیا ہے آخر میں یعنی لم في شريعة موسى عليه السلام بل جاءت من الله سبحانه وتعالى على بغيهم وعلى ظلمهم ٹھیک ہے کہ نہیں مجازات لهم ان کو جزا دینے کے لیے ذالک جزیناہم ببغیہم تو کہا کہ یہ ہے مراد وعلی الذین هادوا كل ذی ظفر یہاں حضرت امام بیضاوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کل ما له اصبع کل ابل یعنی جس کی بھی انگلیاں ابل کے مانند ہیں یہ وہ سب جانور اس میں حرام ہو گئے بات واضح ہے کہ نہیں اچھا اب جہاں تک یہ مرغی ہے اس کی ویسے ابھی مجھے میں نے پڑھا نہیں اس کی ملی ہوتی ہے کہ نہیں ملی ہوتی الگ ہوتی ہاں، وہ ٹھیک ہے مرغی ٹھیک ہے حلال تھی چاہے دو انگلیاں ہوں بیچ میں کچھ نہیں ہوتا بیچ میں جھلی نہیں ہوتی بالکل کوئی جھلی نہیں ہے منفرد الاصاب ہے وہ یعنی بط... وہ جو بطخ اور جو شتر مرغ ہے اس سے کوئی مشابت نہیں ہے اس کی نہیں غور کیجئے گا کچھ نہ کچھ جلی ہے چاہے ضروری نہیں اوپر تک ہو یعنی اگر نیچے سے بھی یہاں تک ہو مثلا یا یہاں تک ہو تب بھی وہ منفرد الاصاب نہیں ہے تو اونٹ شامل ہے اس میں ویسے اب غور کریں گے انشاءاللہ جب عید جائے گی کہ اس کے کیسے ہوتے ہیں کبھی اس طرح غور نہیں کیا تھوڑی سی جڑی ہوتی ہے نا ہاں تو اب اختلاف ہو گیا تو لہٰذا عید کا انتظار کریں یا چلتے پھرتے کسی اونٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں اس کے کھر ہوتے ہیں اس کے کھر ہوتے ہیں نا ہاں اس کی انگلیاں تو نہیں ہوتی ہاں اس کی انگلیاں نہیں ہوتی گائے بھینسوں کی اونٹ کی انگلیاں ہوتی ہیں اونٹ کا ایک پاؤں ہے اس طرح کا بھی ہوتے ہیں اس کے درمیان میں ہاں کھر کھر ہوتا ہے اس کے درمیان میں لیکن وہ انگلیاں وہ حوافر شمار ہوتے ہیں اگرچہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ دوات الحوافر لیکن علماء نے کہا کہ وہ رائے ضعیف ہے یعنی حافر کس کو کہتے ہیں حافر کھر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جمع ہوتی ہے حوافر یہاں امام بیزابی نے نقل نہیں کی زاد المسید میں امام عبد الرحمٰن عبد الجوزی فرماتے ہیں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ زوات الحوافر ٹھیک ہے یعنی کھر والے جانور حرام کیے گئے اگر کھر والے ہوں تو اس میں تو سارا کچھ حرام ہو جائے گا سمجھا رہی ہے لیکن بہرحال انہوں نے آ کر یہ اعتراض نہیں کیا کہ بکر اور جاموس اور یہ سب کچھ بھی ہم پر حرام ہے ٹھیک ہے انہوں نے اونٹ کے حوالے سے خاص یہ بات کی تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کے اندر کوئی ایسی صفت ہے جو ظفر ہے غیر منفرج ہے تو وہ بطخ عوض اور نعام یہ تین چیزیں <laughs> ٹھیک ہوتی ہے نا مشابت پاؤں میں ہاں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہہ رہے ہیں جی کہ یہاں بھی انہوں نے نا قیلا کر کے کہا اب قیلا کر کے یہ تفسیر کے بارے میں قاعدہ یاد کیجیے گا کہ جب ایک مفسر کوئی رائے بیان کریں اس کے بعد کہیں قیلا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ رائے ان کے ہاں مرجو ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یعنی قیلا سیغ تمریز ہوتا ہے سیغ تمریز کا مطلب ہے جس میں کہنے والے کی طرف نسبت نہیں کی جاتی تو سیغ تمریز میں کسی رائے کو بیان کرنا خود اس کے ذوف کی دلیل ہوتی ہے یعنی آپ کیسے کہیں گے کہ امام بیزاوی کون سی رائے لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کلو مالہ اسبا ان کل ابل اس کے بعد کہتے ہیں وہ قیلا کلو دی مخلا بن منت تیری کہہ رہے پرندوں میں جو بھی جس کی کچلیاں جس سے نوچ نوچ کے کھاتا ہے وہ حرام ہے اور جس کے بھی کھر ہیں وہ حرام ہے تو کہہ رہے یہ قیلا یہ رائے یہ بھی ہے اور گویا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اونٹ کے پاؤں ہیں وہ کھر شمار نہیں ہوتے یعنی گھوڑے کا شمار ہوتا ہے گدے کا گائے کا بھینس کا یہاں تک کہ بکرے کا بھی بکرے بکری کا بھی ہوتا وہ کھر ہی ہے چاہے بیچ میں اس کا وہ ہو لیکن وہ انگلیاں سی نہیں ہوتی جس طرح آپ دیکھیں گے کہ شتر مرغ وغیرہ کی ہوتی ہے تو گویا اونٹ جو ہے وہ زوات الحوافر میں سے نہیں ہے وہ زوات الاسابے میں سے ہے بات واضح ہے کہ نہیں لیکن بہرحال اب یہ تحقیق جو ہے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ تو وعلی الذین ہادو حرمنا کل ذی ظفر اچھا اور کیا حرام کیا ومین البقری والغنم پتہ چلا اور یہ بہت اہم بات ہے جس سے علماء نے کہا کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ذوات الحوافر حرام نہیں تھے بلکہ کوئی اور شہر حرام ہے کیونکہ اگر کہا ہوتا کہ وہ بی الحوافر تو پھر اور بھینس کا تو صرف چربی کا کیا ہے وہ تو ویسے حرام ہو گئی تھی تو یہاں کیا فرمایا ومین البقری والغنمی بکر اور غنم میں سے ہم نے کیا حرام کیا حرمنا علیہم شحومہما ان پر ہم نے حرام کیا ان کی چربیوں کو شحمن کی جمع شحوم ہے آج کل اس کو دہون کہہ دیتے ہیں ویسے دہن وہ تیل کو بھی کہتے ہیں یا فیٹ کو کہتے ہیں تو آج کل کی عربی میں اگر کہا جائے گا کہ چربی ہے تو وہ دہون ہے لیکن پرانی عربی میں شہم آج کل شہم کس کو کہتے ہیں وہ جو لبریکیشن کے لیے آپ تیل استعمال کرتے ہیں گاڑی میں وہ شہم ہے تشہیم کہتے ہیں اسے وہ لبریکیٹ کر رہے ہیں نا اس کو تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن قرآن مجید نے چربی کو جو جانور کے اندر ہوتی ہے اس کو دہون کی بجائے شہوم کا ہے وہ ہر رمنا وہ ہر رمنا علیہ ہیں یعنی ساری چربی اچھا چربی جو ہے کچھ تو گھڑیوں کے اندر بہت گندی ہوئی ہوتی ہے وہ کیسے ساری چربی نکالی جائے وہ بھی بہت مشکل کام ہے تو بنیادی چربی جس کو حرام کیا جا رہا ہے کہ جو چربی کے الگ الگ آپ کہیں وہ ٹکڑے ہوتے ہیں جسم کے اندر خاص طور پہ جیسا یہ فرماتے ہیں علل کرش جانور کی بھی جو توند ہوتی ہے اس کو کرش کہتے ہیں اس کو ہم کرش بولتے ہیں آج کل اس میں اس میں ہے یا کور کیا ہوتا ہے یا گائے اور بکری سوری گائے کی نہیں بکریوں کے جو وہ ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں اس کو چکی وغیرہ دمبوں کی جو چکی ہے اس کے اندر چربی ہوتی ہے تو یہ چربی جو جسم یا گوشت کے اندر گنی ہوئی نہیں ہے بلکہ اس سے الگ ہے وہ چربی حرام تھی جہاں جو چربی گوشت کے اندر گھسی ہوئی ہے وہ چربی حلال تھی سمجھا لیجیے تو کیا فرمایا اللہ ما حملت اچھا کہا کہ ایک چربی کے جو پیٹھ پر ہو اللہ ما حملت ظہور یعنی مگر جو اٹھائے حملت ظہور کا مفول بھی کیا ہے اللہ ما حملت ظہور الشحومی یعنی جو ان کی پیٹھیں اٹھائے چربی میں سے تو پیٹھ کی جو چربی ہے وہ حلال ہے اور اول ہوایا ہوایا کیا ہے تم کی جمع ہے کہا کہ یہ یا کیا کہتے کہتے ہیں اس کو کو امعا امعا کس ہیں جو اندر ہوتی ہیں آنتے ہیں تو کہہ رہے ہیں آنتوں کی چربی اور بعض نے کہا کہ ابل ہوایا جو آتے ہیں وہ خود ایک چربی کی نو ہے سمجھا رہی تو وہ بھی حلال ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں اول ہوایا ہوایا کیا ہاویتن کی جمع ہے ہاویتن کس کو کہتے ہیں جو اپنے اندر کچھ رکھے تو جو آتے ہوتی ہیں وہ اپنے اندر فضلہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ رکھتی ہیں تو اس لیے اس کو حاویتن کہا جاتا ہے آج کل جو ڈرم ہوتے ہیں بڑے بڑے جس میں جا کے چیزیں ڈمپ کی جاتی ہیں گندگی کی ان کو بھی حاویہ کہتے ہیں حاویہ اس کی جمع کیا ہوا ہے تو کہا الما حمن اول ہوایا بعظم اب اختلاط کا فائل کیا ہے شہوم کے اندر جو واحد ہے نا شہمن یعنی او ما اختلط من الشحم کس کے ساتھ بعظم عظم کے ساتھ عظم ہڈی تو گویا یہاں کیا ہڈی کے ساتھ کہتے ہیں ہڈی کے اوپر گوشت ہوتا ہے سمجھا رہی ہڈی کے اوپر کیا ہوتا ہے گوشت ہے تو ہڈی کے اوپر جو گوشت کے ساتھ ملی جلی وہ ہے چربی وہ بھی ہے تو گویا خلاصہ اس کا کیا ہے اس رائے کا کہ جانور کے جسم میں جو چربیوں کے بوٹے ہوتے ہیں یا کچھ پورشن ہیں وہ حرام ہیں ان سے تیل نہیں بنا سکتے اور اس زمانے میں خاص طور پہ اس سے کیا کیا جاتا تھا چراغوں کا تیل بنایا جاتا یعنی چراغوں میں جو تیل جلانے کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے وہ چربی سے بھی بن جاتا ہے تو کہا یہ چربی حرام ہے اور یہ چربی اصلاً حرام نہیں تھی ہمارے لیے حرام نہیں ہے بلکہ دالی کا جزئینہ ہوں بھی باقی ہے ہادن کُلََ غفر ومین البری الغن حرمن علیہم شہ مَا حمل غہرما اول او اختلاط مختلف اب ظلم و بغیانی ہم و اِن رسود اور بے شک ہم سچے ہیں کیا مطلب سچے فر اخباری یعنی اخبار میں سچے کیوں اس لیے کہ یہ جو حرمتیں آ رہی ہیں یہود کا اس بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ یہ اصلی حرمتیں ہیں یہ ہمارے کوئی ظلم یا کرتوتوں کی وجہ سے نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ فرمانے و ان صادقون یعنی ہم سچے ہیں کہ ہم نے انہیں ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر یہ چیزیں حرام کی ہیں یہ اصلی تشریحات نہیں ہیں یہ مراد اور علی گا جزینہ ہم بے و انا لسعودکون یہ کہتے ہیں اننا لسعود کن افل اخبار والوعدی ولوا ہم اپنے وعد وعید اور اخبار میں سچے ہیں اور وعد اور وعید جو ہے وہ اخبار ہی کی ایک قسم ہے اخبار ہی ایک قسم ہے نا جملہ خبر یہی ہوتا ہے نا وعد اور وعید وہ حاویہ ہے وہ تو ہوا یہوی سے اوپر سے نیچے گرنا ہے حاویہ وہ جگہ ہے جہاں اوپر سے نیچے گرے یہ کون سا ہا ہے یہ تو ہا ہے وہ تو وہ دوسرا ہے ویسے فرق کافی یہ کیا چیز ہے اچھا سینیٹائزر اصل میں یہ والے ماسک کروں سانس سے ہی نہیں آتا میرے میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے یعنی ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کی طرح گھٹن محسوس ہو تو سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ویسی سانس جو ہے وہ اس سے بند ہو جاتا ہے فعم کا زبو کا بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلائیں فقر رب فقر رب واسعت ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین یعنی اس میں جو انداز ہے نا اگرچہ ترجمہ اس طرح کا نہیں ہے لیکن انداز یہ ہے کہ اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو اگرچہ آپ کا رب رحمت واسعہ والا تو ہے لیکن اس کا عذاب مجرم قوم سے لوٹتا بھی نہیں ہے لوٹایا بھی نہیں جا سکتا سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو گویا اس میں تحدید ہے اور تحدید یعنی ہے تو اصل میں ڈرانا لیکن چونکہ وہ اعتماد کر رہے ہیں اللہ کی رحمت واسعہ پر تو کہا کہ اللہ رحمت واسعہ والا ہے لیکن اس کا عذاب بھی شدید ہے نب عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی هو عذاب العلیم تو یہ کا فقر ربکم ذو رحمت اچھا ایک اسلوب تو یہ ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ رحمت واسعہ والا ہے لیکن رحمت واسعہ کا مطلب یہ نہیں کہ عذاب نہیں آئے گا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعن کدو کا فقر رحمت واسعہ یعنی اگر یہ آپ کو جھٹلائے لائے تو عذاب آ جانا چاہیے فوراً سمجھا رہی ہے کہ نہیں عذاب استیصال آ جانا چاہیے تو فرمایا وہ عذاب استیصال ابھی اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ کا رب بہت رحمت واسعہ والا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں فعن کد کا فقر ربكم يعني یعنی فإن كذبوك فهذا التكذيب يستوجب العذاب العذاب من الله سبحانه وتعالى ولكنه لا ينزل لأنه ذو رحمة واسعة سمجھا رہی ہے ہے یہ بھی ہو سکتا لیکن فرمایا کہ عذاب اگر نہیں آ رہا تو یہ بھی ضروری نہیں کہ مستقبل میں نہیں آئے گا لہٰذا فرمایا ولا يرد بأسنا نہیں پھیری جاتی ہماری بأس عن القوم مجرم قوم سے ہاں بأسه ولا يرد بأسه اور اس کی باعث جو ہے وہ نہیں پھیری جائے گی مجرم قوم سے باس کس کو کہتے ہیں باعث جو ہے نا با حمزہ سین اس کے اندر شدت کا مفہوم ہے یعنی لغوی طور پہ اس کے اندر شدت کا مفہوم ہے یعنی کسی اسو کا مطلب ہے کسی شے کا شدید ہو جانا یہ اس کا اوریجنل میننگ ہے پھر چونکہ جنگ سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے اور اس میں لوگوں تو جنگ کے لیے بولا جاتا ہے پھر کوئی بھی تکلیف نازل ہو اس کے لیے باعث بول دیتے ہیں وہ صابرین سوبرین وہ وحین البعث تو وہاں بأس حرب ہے اور بأسا کیا ہے کہتے ہیں بھائی مالی پریشانی ہو تو بأسا ہے اور ذرہ کیا ہے جسمانی تکلیف ہو لیکن یہ کوئی اوریجنل لغوی معنی نہیں ہے کہ بادشاہ صرف مالی تکلیف کے لیے اور بادشاہ کسی بھی قسم کی پریشانی اور تکلیف کے لیے تو عذاب کے لیے بھی بولا جاتا ہے یہاں مراد عذاب ہے ولا و بس ہوئی عذاب ہو عی القومل اگلی آیت جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں دو آیات علماء نے کہا عقیدہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے اہل سنت نے اہل سنت جن باتوں کو مانتے ہیں یعنی عقیدہ تقدیر میں آپ کے لیے کیا ماننا ضروری ہے ٹھیک ہے جو دو باتیں ہم مانتے ہیں کہ ہمیں اختیار ہے اللہ کی حجت ہم پر تمام ہے لیکن سب اللہ کی مشیت سے دو باتیں مانتے ہیں ان دونوں میں تدبیق ہم سے اصلاً نہیں ہو رہی ہوتی تو ان دونوں باتوں کے ماننے کا بیان اگلی دو آیات میں آ رہا ہے کہ جب تک یہ دونوں باتیں نہیں مانو گے اس وقت تک تم ٹھیک جگہ پر نہیں کھڑے لہٰذا اگر صرف مشیت مشیت کرو گے اللہ کی اور انسان کے اختیار کا اس بات نہیں کرو گے تو جبریہ ہو جاؤ گے صرف انسان کے اختیار کا اس بات کرتے رہو گے اور خدا کی مشیت تامہ کا اس بات نہیں کرو گے تو قدریہ ہو جاؤ گے ٹھیک ہے درمیان میں رہو گے اللہ کی مشیت کو غالب رکھو گے بندوں کی مشیت پر لیکن اس بات بندوں کی مشیت بھی کرو گے تو پھر تم اہل سنت میں شمار ہو گے پھر سنی ہو جاؤ گے تو اہل سنت جو ہیں وہ معتزلہ یا قدریہ اور دوسری طرف کون ہے جبریہ کے درمیان ان کا موقف اور آپ دیکھیں گے کہ ان آیات میں وہ موقف بیان کر دیا گیا ٹھیک ہے پہلے اعتراض ہے سیقول الدین اشرف کہیں گے ان قریب وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا اچھا وہ استدلال کر رہے ہیں اب آپ قرآن مجید میں دیکھیں ان کا استدلال آتا ہے کہ ہم اللہ کی مشیت سے کر رہے ہیں لہو شاہ اللہ ما اشرف قرآن مجید نے جواب میں کہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں تم اللہ کی مشیت سے نہیں کر رہے اپنی مشیت سے کر یہ ذہن میں رکھیے گا یعنی اگر بات اس طرح کی ہوتی تو کہہ دیا جاتا جیسے قدریہ کہتے ہیں بلکہ اس کے جواب میں کہا جائے گا فضول باتیں نہ کرو اور پھر اگلی آیت میں کہا جائے گا فلو شاہ الحدا کو مجمعین وہی اسی عقیدے کا اقرار بھی کیا جائے گا دیکھیں اگلی آیت کیا ہے قل فل اللہ الحجت البالغ فلو شاہ کم اجمعین تو یہ نہیں ہوا کہ ان کے اس اعتراض کی وجہ سے اپنا عقیدہ چھپا لے جو برحق ہے یعنی ہوتا ہے نا کہ دفعہ انسان مناظرے کی زبان میں کہ باقی بات نہیں بن رہی تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو ذرا مخفی کر دیتے ہیں انسانی نفسیات ایسی ہی ہے یہاں مخفی نہیں کیا اسی جگہ اس عقیدے کو دہرا بھی دیے بات بات ہے اچھا لیکن بہت اس میں کام کی بات ہے سیقول الدین اشرق کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا لو شاہ اللہ اگر چاہتا اللہ شرط تو جواب شرط کیا ہے ما اشرف تو ہم شرک نہ کرتے تو گویا پتہ کیا چلا ہمارا شرک کرنا تابع ہے خدا کی مشیت کے تو جب خدا تابع ہوا خدا کی مشیت کے تو خدا ہم سے راضی ہوا ٹھیک ہے اب وجے گئے تو یہ ان کا استدلال ہے اچھا ان کا استدلال کا خلاصہ کیا ہے خدا کی مشیت اور رضا یا رضا ایک ہی ہے اہل سنت کہتے ہیں خدا کی مشیت اور رضا الگ الگ شے بات واضح ہے کہ نہیں یعنی خدا چاہ رہا ہے اس کا لازمی تقاضا یہ نہیں کہ خدا راضی ہے بس راضی ہونا اس کا حکم شرعی ہے چاہنا اس کا امر تکوینی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ولا يرضى عباد ہل کفر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کفر پہ راضی نہیں ہے ولاکن حل يحدث الكفر بدون مشیت اللہ سبحان و الكفر الكفر يحدث بمشيئة الله ولكنه لا لا يرتضي يرضى هذا رہی ہے ہے کہ نہیں سمجھنا مشکل کام لیکن یہ فرق ہے ہے اہل والرضا بات واضح نہیں نہیں کہ ہاں ابھی اس کی وضاحت آ رہی ہے تو کہا قول تو ان کا استدلال کیا ہے استدلال کیا ہے لو شاء ما اشرکنا ٹھیک ہے ونحن قد اشركنا فمعناه ان الله شاء منا ان نشرك فاذا شاء منا ان نشرك فهو راض بنا هذا هو الاستدلال جب اس نے چاہا کہ ہم شرک کریں تو ہم سے راضی یہ استدلال بنے گا نا ہاں اور کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ حرام کر لیا وہ تو یہ کہ اللہ کی مشیت کے سے باہر ہو گئے وَلَا حرمنا من شَيْءٍ اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو کسی شے کو حرام بھی نہ کرتے تو گویا ہم نے یہ جو تحریمات کی ہیں صاحبہ وسیلہ اور یہ جانور اور فلاں جانور اور یہ تو یہ سب بھی خدا کی مشیت کتابیں ہیں جب خدا کی مشیت کتابیں ہوئے تو خدا راضی ہے جب خدا راضی ہوا تو یہ حکم شرعی ہے جب حکم شرعی ہوا تو یہ اللہ کا دین سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو یہ اللہ کا دین ثابت ہو گیا یہ تشریحات جو ہم نے اپنی طرف سے کی ہے ہاں۔ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کئی دفعہ <laughs> امام راضی علیہ الرحمہ پر بعض ان سے کم درجے کے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ امام راضی جو ہے نا دوسروں کی دلیل زیادہ کبھی بیان کرتے ہیں جواب اتنا کبھی نہیں ہوتا <laughs> ٹھیک تو آپ بھی یہاں بھی ایسا نہ ہو جائے کہ ان کا تو دلیل بڑی کبھی ہو گئی کہ جواب کوئی آئی نہ تو آپ کہیں گے بات تو ان کی ٹھیک ہی لگ رہی ٹھیک نہیں ہے بالکل سیقول الدین اشرق الشا اللہ اشرکنا والا لیکن چونکہ اللہ میں نے ان کا اعتراض نقل کیا ہے نا تو آپ اعتراض نقل کریں گے تو اس اعتراض کو اس کا حق تو دیں گے یعنی وہ کیا اعتراض ہے ٹھیک ہے تو وہ اعتراض یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ اس کے لوازم ہے اور اس لوازم کے نتیجے میں ثابت یہ ہوا ہے کہ شرک اور یہ بدعتی تشریعات سب اللہ کی مقصود ہیں اس سے نا آپ دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے اس سے آج بھی استدلال ہو رہا ہے مسلمانوں کی حد تک یعنی آپ کئی دفعہ کلام سنیں گے اور وہ بہت اپنے خیال میں وہ بڑا کلام ہوتا ہے کافی وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ میاں نے مذاہب باطلہ باقی رکھے ہیں ابھی تک سمجھا رہی ہے کہ نہیں عیسائیت بھی باقی ہے نصرانیت بھی باقی ہے یہودیت بھی باقی ہے یقیناً کوئی خیر ہے تو باقی رکھا ہے سمجھا رہی کوئی خیر ہے تو باقی رکھا یعنی اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان سب کو یعنی ان کو اگر ان کے نریشن میں یا ان کے اسٹائل میں فریز کیا جائے تو اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو یہ ادیان باطلہ نہ ہوتے اللہ کی مشیت ہے تو یہ ادیان باطلہ جن کو تو تم یقیناً ان میں بہت بڑی خیر ہے جس کی وجہ سے یہ باقی ہے بات واضح ہے کہ نہیں یہ اصطلاح لہٰذا اتنا بھی ان کو ڈی گریڈ نہ کیا کرو اور کچھ نہ کچھ ہاتھ ہلکا رکھو اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں ایسے لوگ کہ مجھے تو نسرانیت بڑی پسند بھی ہے اور اس میں بڑی اچھی چیزیں بھی ہیں اور سارا کچھ سمجھا لیے کہ نہیں یہ استدلال آج ہو رہا ہے نا اور بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں چھوٹے موٹے نہیں بڑے بڑے لوگ جو اہل سنت ہی سے منتصبین ہیں لیکن ان کے اندر چونکہ وحدت ادیان کے یا اس طرح کے جراثیم پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں لہذا وہ اس طرح کے دلائل جو بالکل فضول ہیں یعنی اگر غور سے دیکھا جائے خدا کا کسی شے کو باقی رکھنا اس کی مشیت کے تابع تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے اس کی رضا ثابت نہیں ہو رہی نا لہٰذا وہ آزمائش کے لیے بھی تو ہے یعنی ابلیس کا وجود باقی رکھا ہے اللہ نے قیامت تک تو اس سے کوئی نتیجہ نکالے کہ ابلیس میں بڑی خیر ہے اور ابلیس سے دوستی کر لیتے ہیں یعنی اللہ کہہ رہے ہیں وہ کھلا دشمن ہے اس کے خلاف جہاد کرو اور یہ کرو اور وہ کرو باقی تو اللہ کی مشیت سے اس کا وجود ہے تو لہذا کہہ دو کہ میں ابلیس سے محبت کرتا ہوں جی؟ لیکن تشریح سے یہی بات ہے یعنی اللہ کی مرضی جو امر تشریح ہے اس سے پتہ چلتی ہے امر تکوینی سے خدا کی رضا پر استدلال درست نہیں ہے نہ امر تکوینی سے اس شے کے خیر ہونے پر استدلال درست لیکن یہ استدلال ہے نا آپ نے بھی سنا کہ ہاں بڑے بڑے لوگوں سے سنا ہے نا ہاں تو وہ سب کر رہے ہیں تو یہ صرف ایسی بات نہیں ہے یہ وہی استدلال ہے جو مشرقین مکہ کر رہے ہیں لو شاہ اللہ شرکنا شرکنا آباؤنا ولا حرمنا یعنی یہ چیزیں اگر ہیں تو خدا کی مشی سے لہٰذا کچھ خیر ہے نا اس میں تو اللہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ خیر ویت نہیں ہے اس میں یہ سب تمہاری اپنی باتیں ہیں تو یہ ابھی بھی استدلال ہے اور وہ استدلال کے پیچھے جو کہتے ہیں نا وہ بس غرض کچھ اور ہے لیکن اب چونکہ اس کو بنایا جاتا ہے اور پھر عجیب و غریب اقوال نکل جاتے ہیں کئی دفعہ کہ یعنی محبت تک کی بات ہو جاتی ہے حالانکہ قول کفریہ ہوتا ہے اگر آپ کہیں کہ مجھے کرسچینٹی سے محبت ہے سمجھا رہی ہے کفریہ بات ہے لیکن بہرحال تو یہ ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھو امر شرعی کے مقابلے میں یعنی یہ اصول ہے سارے کے سارے کزالی کا کدب الدینہ یہ جھٹلانا کیوں کہا ہے اس کو اس سے کیا اصول پتہ چلا امر شرعی کے مقابلے میں ٹھیک ہے امر کونی یا امر قدری سے استدلال کرنا خدا کی نگاہ میں باطل ہے امر شرعی کیا ہے عبادت کرو خدا کی شرک نہ کرو یہ چیزیں اپنی طرف سے حرام نہ کرو ولا تقول و لما تصف و السینا تو کم القدیبہ ہا حلال و ہادہ حرام امر شرعی کے مقابلے میں اپنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے امر کونی سے استدلال باطل ہے بات واضح تو کزالی کا کزب اللہ کزالی کا مطلب کیا کرنا نہیں چاہ رہا ہے ابھی اس میں بات ایک اور بھی آ رہی ہے کہہ رہے کزالی کا اسی طریقے پر سے کیا مراد ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی تقدیر سے امر کونی سے استدلال کر کے جھٹلایا یعنی یہ پہلی روش انہوں نے نہیں کی جھٹلانے والوں کی عمومی روش ہے یعنی جھٹلانے والوں کی عمومی روش تقدیر سے استدلال ہے یہ بھی پتہ چلا کدالی کا صحیح پتہ چلا نا کدالی کا کذب الدین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا اچھا اگر اس سے کیا پتہ چلا حتی یہاں تک کہ انہوں نے چک لیا ہمارا عذاب حتی ذاقوا بأسنا پتہ چلا کہ ٹھیک ہے تم استدلال کر لو تو استدلال کرنے کے نتیجے میں اگر تم امر شرعی پر عمل نہیں کرو گے تو عذاب آ جائے گا تو عذاب پر شور نہ مچانا کیونکہ وہ بھی پھر امر تکوینی اور تقدیری ہے یعنی اگر تم نے کہا کہ ہم نے اپنی مطلب اپنے مطلب سے یہ کیا ہوا تھا اور یہ اللہ ہی نہیں کر رہا تھا تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے تو بس اسی طریقے پر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب بھی اللہ کا امر تکوینی ہے اس میں بھی شور نہ مچا کدالی کا کنظر قبل ٹھیک ہے اب بات آ رہی ہے آگے کہ اللہ میاں نے اس کا جو جواب دیا ہے نا وہ یہی ہے جہاں بھی جواب دیا ہے وہ جواب یہ یہ کہ بے علمی کی بات ہے ذن و تخبیر کی بات ہے یہ جواب ہے اور جگہوں پہ بھی جہاں اس طرح کی آیات آئی ہیں کہا کہ علم لے کر آؤ تو حل ان من علم فتخرجوه و ان تم اللہ تخرسون اب اس کو کیسے سمجھا جائے یعنی کل حل ان من علم وہ علم تو بتا رہے ہیں تقدیر یعنی کہا جائے تو وہ علم ہی ہے وہ اللہ کے علم سے اور اللہ کی مشیت سے استدلال کر رہے ہیں تو یہ علم نہیں ہے ہے کوئی اس کا سلسلہ یہ تو علم نہیں علم وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا ارادہ جو ہے وہ اپنا مطلب انٹویٹو وہ کہیں تمہاری انٹیوشن کئی دفعہ غلط بھی ہو سکتی ہے نہیں مجھے میں اپنے اگر سبجیکٹیولی دیکھوں تو میرے لیے جو میں جو ارادہ کر رہا ہوں میں اگر کفر کا یا شرک کا ارادہ کر رہا ہوں تو وہ مجھے پتہ ہے کہ میرا آپ کا ذاتی ارادہ ہے نہیں وہ بے شک مشیت کے تابع ہے اور اسی میں وہ مطلب ہزار پردوں میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہے یعنی الٹیمیٹلی لیکن میرے پرسپیکٹو سے میرے اسٹینڈ پوائنٹ اسٹینڈ پوائنٹ سے وہ میرا ارادہ ہے اور میں اپنے آپ کو اس پہ قادر پاتا ہوں ہاں یعنی خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی انٹیوشن ہے بس ہاں، یہی ہے نا یعنی خلاصہ کہ میں قادر پاتا ہوں یہ تو آپ کے سبجیکٹو یا آپ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ٹھیک ہے لیکن خلاصہ سب کا یہی کہ آپ کی انٹیوشن ہے تو آپ کی انٹیوشن جو ہے وہ کسی طے شدہ علمی بات کے مقابلے میں آ سکتی ہے یعنی آپ کہیں گے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے تو آپ تمہیں فیل ہو رہا ہوگا تمہاری فیلنگ باطل ہے یعنی اصلا تمہارے اندر یہ فیلنگ کے مجھے اختیار ہے یہ فیلنگ جھوٹی ہے اصل میں یہ تخیلاتی ہے یا تخیلی ہے یا اس طرح کی ہے تو پھر کیا ہوگا ہاں اس میں اصل میں بات ان کی درست ہے بالکل ویسے کل حل کو من علم کی کچھ اور تشریح آدمی ہو بتاتے ہیں ان کی بات یہ درست ہے کہ آپ کو انٹیوٹیولی یہ بات معلوم ہے کہ آپ صاحب اختیار ہیں سمجھا جا رہی ہے اور آپ کو شرعی طور پہ بھی یہ بات معلوم ہے کہ آپ صاحب اختیار ہیں صرف انٹیوٹیولی نہیں ہے یعنی اس میں اگر آپ ایڈ کر لیں کہ شرعی دلیل نقلی دلیل بھی یہی کہہ رہی ہے صرف ہاں اگر ہوتا ہے کہ شرعی دلیل کہتی ہے آپ کے پاس اختیار نہیں ہے آپ کہتے ہیں انٹیوٹیولی مجھے پتا ہے کہ اختیار ہے پھر شاید مزید موقف کمزور ہے صرف صرف آپ انٹیوٹیولی نہیں کہہ رہے ہیں شریعت بھی یہی کہہ رہی ہے قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر تو شریعت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس مشیت ہے اچھا شریعت ایک اور بات بھی کہہ رہی ہے وہ اور بات کہ آپ کی مشیت ثابت ہے اور خدا کی مشیت سب کے اوپر ہے اور سب کی مشیتیں خدا کی مشیت کے تابع ہیں اور کوئی چاہ بھی نہیں سکتا مگر خدا چاہے وما تشاؤون اللہ ان یشاء اللہ یہ تین آپ کے پاس علم ہے بات واضح کہ نہیں اچھا شریعت ہی یہ دونوں علم بتا رہی ہے نا جو آپ کا انٹیوٹیو بھی ہے اچھا آپ ہی عقلی دلائل سے یہ بات بھی جانتے ہیں کہ خدا بھی وہی ہوتا ہے جس کی مشیت کے بغیر پچھلا ہو بات واضح ہو رہی ہے یعنی آپ نے یہ نہیں ہوا کہ آپ کہیں خدا ایسا کیوں ہے آپ کہیں گے جو خدا نہ ایسا ہو وہ خدا کیسا ہے <laughs> یعنی خود ہی سوچیں وہ خدا جس کی مشیت کے بغیر کچھ ہو جائے وہ خدا ہوگا وہ تو کامل وجود ہی نہیں ہے وہ تو ناقص وجود ہے اچھا یہ سب باتیں گویا آپ جان رہے ہیں انٹیوٹیولی بھی آپ نے جانا شریعت نے بھی آپ کو یہی بتایا شریعت نے یہ کہا کہ خدا کی صفات یہ ہے کہ اس کی مشیت سب پر غالب ہے اور آپ کی فطرت بھی گواہی دے رہی ہے خدا کی مشیت سب پر غالب ہے تو اصل تو توافق ہے اب کیا ہے آپ کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہو رہی کس چیز میں کہ شریعت نے کہا اور میرے انٹیوشن نے کہا شریعت نے کہا تم صاحب اختیار ہو میں بھی صاحب اختیار ہوں اور شریعت ہی نے کہا اور میری عقل اور فطرت نے بھی کہا کہ خدا جو ہے اس کی مشیت سب پہ غالب ہے یعنی یہ حقائق اربع جو ہیں یہ حقائق ثلاثہ یہ آپ نے مانے اور آپ کی فطرت نے گواہی دی کہ معاملہ ایسا ہی ہے اب بیچ میں کیا ہے کہ خدا کی شریعت خدا کی مشیت برتر ہے میری مشیت تابع ہے تو میری مشیت اب کس حد تک رہ جاتی ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں اب علماء یہ کہتے ہیں کہ جب سب باتیں شرح سے ثابت ہیں اور آپ کی فطرت سلیمہ بھی تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت آپ نے اعتقاد تو ماننا ہے کہ وہ غالب غالب ہے اور آپ اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا سمجھا رہی ہے لیکن آپ کی انٹیوشن بھی درست ہے اور آپ نے جو وجدانی طور پہ اور شرح دلیل سے سیکھا ہے اور ساتھ ان دونوں میں تضاد نہیں ہو سکتا یعنی واقعی آپ کی مشیت بھی ثابت ہے جو آپ نے اپنے انٹیوشن سے معلوم کیا اور خدا کی مشیت کے تابع ہے جو آپ نے عقل اور شرح سے معلوم کیا بس اب اس میں تطبیق کیا ہوگی کہا ایسی کوئی تطبیق نہیں ہوگی یعنی آپ نہیں کر سکتے تطبیق لیکن حقیقت یہ نہیں ہے کہ جس میں اس مشیت کی وجہ سے کی وجہ سے آپ کی شرح اور انٹیوشن باطل ہو جائے یعنی یقیناً ایک ایسی صورت ہے جس میں آپ کی مشیت رہے گی اور آپ کا انٹیوشن درست رہے گا لیکن آپ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے کیونکہ خدا کی مشیت کا مطلب اس کی صفت ارادہ کی حقیقت ہے نا جاننا تو آپ اپنی ناقص عقل کی وجہ سے خدا کی صفت ارادہ کی حقیقت نہیں جان سکتے سمجھ آ رہی لہذا آپ یہ تطبیق نہیں کر رہے اور نہ کر سکیں گے کیونکہ ایک طرف لامحدود صفت ہے صفت ارادہ اور ایک طرف محدود ہے تو آپ نے اس کے درمیان اگر تدبیق کرنی ہے تو ادھر کی معرفت بھی حاصل کرنی پڑے گی اور اس معرفت کے حاصل کرنے کا دروازہ بند ہے تو لہذا تدبیق آپ نہیں کر سکیں گے ماورائے عقل ہونے کی وجہ سے خلاف عقل ہونے کی وجہ سے نہیں کیونکہ عقل نے سب باتیں بیک وقت مانی ہیں خلاف عقل کیا بات ہوتی ہے جس میں ایک بات مانی جائے تو دوسری اٹھ جائے یہاں شریعت کہہ رہی ہے خدا بھی یہی ہونا چاہیے میں بھی یہی ہوں سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو یہ کیا ہے خلاف عقل نہیں ہے عقل نے یہ ساری باتیں بیک وقت تسلیم کی ہیں کچھ لوگ اس کو تسلیس سے ملانا چاہتے ہیں کہ خلاف عقل نہیں خلاف عقل وہ ہے جس میں ماننے میں کوئی عقلی استحالہ لازم آ جائے اب کیا ہے تطبیق نہیں ہو رہی وہ کیوں نہیں ہو رہی اس لیے کہ آپ کا علم محدود ہے باقی آپ یہ جانیں کہ آپ کی انٹیوشن بھی برحق ہے اور آپ کا عیدہ بھی برحق ہے تطبیق نہ ہونے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا لہٰذا لہٰذا کیا شرح اور جو اللہ کی تقدیر ہے اس میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے اللہ نے کہا تمہارے پاس اختیار ہے کرو اور نہ تو آپ اپنی انٹیوشن کو اور عقلی دلیل کو اور شرعی دلیل کو یہ اہل مکہ باطل قرار دے کے خدا کی صفت ارادہ سے استدلال کر رہے ہیں جس کی حقیقت ابھی معلوم نہیں ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی کیا کر رہے ہیں یہ استدلال کسے کر رہے ہیں خدا کی صفت ارادہ حالانکہ خدا کی صفت ارادہ لامحدود ہے اور اس کی حقیقت و کنا انسانی عقل سے ماورا ہے ایسا ہی ہے نا تو علم تو ہے نہیں ان کے پاس حل من علم کو کیسی بات ہاں اپنے بارے میں تو خوب جانتے ہیں کہ انٹیوٹیولی جیسے انہوں نے کہا میرے پاس بھی صفت ارادہ ہے شریعت نے بھی کہا صفت ارادہ ہے عقل نے بھی کہا صفت ارادہ ہے تو ان سب کو جہاں اپنے بارے میں خود جانتے ہیں وہاں سے استدلال کرنے کی بجائے اور وہاں عمل کرنے کی بجائے وہاں سے استدلال کر رہے ہیں جس کو نہیں جانتے اور وہ ہے صفت ارادہ اللہ سبحانہ ہوں تعالیٰ کی تو فرمایا کو حل کو لنا تو یہ بھی اس کی وضاحت ہو سکتی ہے سمجھ کچھ آئی ہوگی نا تھوڑی سی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا یعنی آپ یہ نہ کہیے کہ کیونکہ ہم نے ان دی اینڈ یہی بتایا کہ تبدیل نہیں ہو رہی محمرہ عقل ہے لہٰذا یہ نہ سمجھیے گا کہ اس نریشن یا بیان سے کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے لیکن ہم نے یہ ضرور حل کیا کہ یہ باتیں ساری برحق ہیں اہل سنت ان سب کو مانتے ہیں نہیں مسئلہ اس بات سے حل ہو گیا ہے کہ جو آپ نے یہ کہا کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ خلاف عقل ہے تو وہاں پہ ہاں، یہ تو بالکل ہے ایک چیز مابرائے عقل ہے ہاں اصل میں مسئلہ یہی نا کہ کچھ اب وہ عقلی توازو نہیں نا ہمارے یہاں کہ ہم مان لیں آرام سے بیٹھ کے کہ ماورا عقل ہے یعنی ماورا عقل کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو تطبیق ہم نے کرنی ہے یہ ماورا عقل ہے ہم نہیں کر سکیں گے یہی ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا یعنی انسانی عقل کے طور سے ماورا ہے لیکن یہ لوگ نہیں مانیں گے نا وہ تو ہر شخص اپنے آپ کو افلاطون سمجھے گا فائنائٹ اور انفائنائٹ جو ہے مطلب اصل میں وہ چاہ کیا رہے ہیں جس طرح ہمیں اپنی مشیت کے بالکل افیکٹو ہونے کا انٹیوٹیولی اور عقلاً بالکل اسی طرح معلوم ہو جائے کہ خدا کی مشیت ہمارے اوپر ایسے ایکٹ نہیں کرتی کہ ہم مجبور ہیں اب وہ اس طرح معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں صفت ارادہ خدا کی ہے ٹھیک ہے تو وہ لہٰذا ان دی اینڈ آپ کیا کہیں گے یعنی مسئلہ حل کر ہو جائے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا جب آپ نے کہا کہ ماں براہ العقل ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسئلے کو حل نہیں کیا جب آپ نے کہا ماں براہ الاقل سمجھا رہی اچھا دوسری ایک بات جو میں نے کہا کہ قل یہ سمجھا رہی قل حل اندکم من علم کا مطلب کیا ہے کہ فضول باتیں نہ کرو خموش ہو جاؤ یعنی خلاصہ یہ پوری گفت ہوگا فتح خریجولہ نا کوئی علم کی بات ہے تو کرو یہ کہنا کہ اللہ اللہ چاہتا تو ہم نہ کرتے تو فضول کی بات ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو لہٰذا شریعت میں بھی اس سے کوئی استدلال نہیں ہو سکتا اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہاں ایک صورت میں استدلال ہو سکتا ہے وہ کیا ہے اللہ کی طرف سے جو مصیبت آ گئی ہے اب آ چکی ہے اس میں آپ نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی اگر غلطی تھی اور اگر غلطی نہیں تھی تو وہ تو ہے ہی تقدیری مسئلہ تو اس میں اب لو سے بچنے کے لیے اگر مگر سے بچنے کے لیے آپ یہ بات کریں وہاں کہا یعنی مصیبتیں جب آ جائیں تو تب آپ اپنی مصیبت میں یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ بھائی میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا یوں کر لیتا تو وہ ہو جاتا اس میں آپ کہیں گے قدر اللہ افانا وہاں یہی بات ہو رہی ہے یعنی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لا لا تقل او لو انی بل قل قدر تو یعنی اللہ کی مشیت میں ایسا تھا اچھا اس لیے ایسا ہوا لیکن یہ غلطی بھی تسلیم کر کے یعنی غلطی تسلیم کر لی ہوا لیکن اب فضول باتوں میں پڑھنے کے وقت نہیں کہ ہم یہاں چلے جاتے تو ایسا ہوتا یوں کر لیتے تو ایسا ہو جاتا کیونکہ وہ نہیں ہو سکتا آپ کی تخلیق سے پانچ ہزار پچاس ہزار برس پہلے ہی لکھا جا چکا ہے مشیت ہے اللہ کی وہ اب نہیں ہو سکتا تھا وہ سبب جو آپ کے خیال میں آپ کے لو یا اگر سے ختم ہو سکتا تھا وہ سبب ہو ختم ہو ہی نہیں سکتا یعنی وہ سبب ہونے وہاں استدلال درست ہے لیکن اپنی بے عملی کو ثابت کرنے کے لیے اور امر شر یہ استدلال ہو رہا ہے امر قدری کے مقابلے تقدیر مصیبت آ نا کیا کریں بات باز ہے امر شرعی اور اپنی بے عملی کو ثابت کرنے کے لیے یہ استدلال نہیں ہو سکتا

پتہ ہونی چاہیے مشہور حدیث یعنی اصل میں وہ انڈین بات وہی ہے مسئلہ تقدیر ہے نا تو تشریح آخر میں یہی نکلے گی عقل <laughs> نکلنا یہ لیکن اس کی وضاحت ہے علماء نے کی ہے یہ روایت جو بتا رہے ہیں نا وہ تو ہے صحیح ہے ان میں یعنی ان رجولا دیا ملوب عمل اہل الجنتی حت یقون بین بین الجنتی ذرا اُن فیصب علیہ کتاب فیا ملوب عمل اہل نا النار سمجھ آ رہی اور اسی طرح وائس ورثہ ان رجول اس کا سنن میں یعنی صحاستہ میں اور اسی طرح مسند احمد میں ایک اور ورژن بھی ہے وہ بھی صحیح ہے اور جس کو کہتے ہیں نا اصول حدیث میں کہ سکہ راوی کا جو اضافہ ہوتا ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ نے کبھی اصول پڑھا ہوگا اصول حدیث میں کہ زیادت السقتی مقبول ہے یعنی اگر ایک راب ایک روایت نقل ہوئی ہے صحیح طریقے پر سکہ راوی نے نقل کی اس میں کچھ الفاظ ہیں اس کے بعد وہی روایت نقل ہوئی ایک اور راوی سے وہ بھی سکھا تھا لیکن اس نے کچھ اضافہ کیا تو آپ کیا کہیں گے آپ اس اضافے کو لے لیں گے یا نہیں لیں گے کہتے ہیں لے لیں گے اگر وہ سکھا ہے تو ٹھیک ہے کہ نہیں تو زیادہ تو سکھاتی مقبولت ان کا مطلب یہ ہے تو دوسری جو روایت ہے مسند احمد کی اور دوسری کتابوں میں اس میں ہے ان رجولو اہل جنتی فیماس و ان رجولا لیا املو اہل ناری فیما یبد الناس سمجھا رہی ہے کہ نہیں اور یہ روایت جو ہے وہ اس مسئلے کو خوب بتاتی ہے اور علماء نے اس کو قبول کیا شروحات میں بھی حافظ ابن حجر علیہ رحمٰن نے بھی اس کی بنیاد پہ تشریح کی ہے وہ کہتے ہیں ایک شخص جنتیوں کے اعمال کر رہا ہوتا ہے فیما الناس جو لوگوں کو یہی نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جنتیوں کے اعمال ہیں سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ زکوٰۃ وہ صدقات وہ جہاد وہ تعلیم وہ تعلم وہ قاری ہے کچھ بھی ہے ٹھیک ہے تو سب جنتیوں کے اعمال ہیں دوزیرو تو نہیں ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے یا ذنا کر رہا ہے فیما یبد الناس کا مطلب کیا ہے ظاہر تو یہی ہوتا ہے حقیقت اللہ جانتا ہے وہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ بخاری کی حدیث کے جو پہلے تین آدمیوں سے جہنم جلائی جائے گی ان میں پہلا شخص تو عالم ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو کیا ہے وہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے سمجھا رہی ہے اس کے اعمال جنتیوں کے ہاں ابھی آپ کہیں گے لیکن دوزرے کے اعمال اندر سے ٹھیک کیسے ہوگا وہ بتاتا ہوں تو اس کے اندر سے ٹھیک نہیں ہے اس کے اعمال کیا ہیں جنتیوں کے ہیں تو آخر میں کیا ہوتا ہے موت کے موقع پہ علماء کہتے ہیں صورت غالب نہیں آتی حقیقت غالب آئے گی سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی جب مرنا انسان نے ہے تو اس کے اوپر اس کی حقیقت نہ غالب آ جائے جیسے قیامت کے دن بھی وہ اپنی باطنی صورت پر اٹھایا جائے گا ظاہری صورت پر نہیں تو موت کے موقع پر بھی باطنی حقیقت غالب آئے گی نہ کہ ظاہری صورت تو لہذا موت کے موقع پر اس کا اندر جو ہے وہ باہر آ جائے گا اور وہ کفر کی حالت میں نوزب اللہ زندگی سے رخصت ہوگا لہذا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ پر اصرار کر رہا ہے مستقل تو اس پر سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے یعنی ایک گناہ کبیرہ اصرار کے ساتھ وہ پوری زندگی کیا جا رہا ہے اس کا خطرہ یہ ہے کہ اب یہ باطنی حقیقت اس کی عین موت کے موقع پہ اس سے ایمانی سلب نہ نوزوب اللہ کروا دیں اچھا پھر دوسری جو روایت یعنی دوسرا بندہ کون ہے ان رد الملوب عملی فیم عبدول اور پھر جب وہ دوزخ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس پر کتاب غالب آتی ہے اور وہ جنتوں کے اعمال کرتا ہے فیام عمل اہل الجنتی فید خل الجنہ تو یہ یہ بھی بالکل واضح ہے اس کی بعض علماء نے شرح میں مثال دی سیدنا عمر سے یعنی سیدنا عمر کو جو لوگ پہلے پانچ سال دیکھ رہے تھے وہ سب کے سب کے ہاں یہ طے تھا کہ یہ نوز بال الدوزخی سمجھا جی طے تھا ان کے ان کو امکان ہی نہیں تھا اللہ کے نبی کے ذہن میں تو تھا امکان آپ نے دعا بھی فرمائی تھی بلکہ پچھلے دنوں مستدرک حاکم کی ایک صحیح روایت جو ہے وہ علم میں آئی ایک تو ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ عزلام الاسلام بحب ہادین العین من کا ٹھیک ہے اس میں پھر آپ نے کہا کیا ہے ابو ابو حکم ابو حکم تھا نا اس کا نام ابو جہل کا پہلے ابو جہل تو اللہ کے نبی نے بعد میں اس کو کہا اس وقت اس کا نام ابو الحکم تھا ابو الحکم و عمارہ ٹھیک ہے او عمر اچھا مستدرک حاکم کی روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ دعا کی نا ان دونوں میں سے احب پھر آپ نے ابو جہل کی دعا چھوڑ کے حضرت عمر کو خاص کر دیا اس میں کیا الفاظ ہیں وہ صحیح روایت صحیح ہے امام زہابی نے اس کو صحیح کہا ہے جو ان کی تعلیق ہے مستدرک حاکم پہ اللہ اعز الاسلام بی عمر خاص عمر ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ ابو جہل جو ابو الحکم تھا اس وقت اس کا نام بھی نہیں لیا اچھا تو جو سیدنا عمر تھے ان کے بارے میں صحابہ کے دل میں یہ نہیں تھا کہ یہ مان لا سکتے ہیں اور اس میں ایک صحیح روایت ہے جو میں نے آپ کو ایک سنائی بھی ہے نا ان کے الفاظ بہت سخت ہیں وہ عبداللہ ابن ربیہ ایک صحابی تھے جو ہجرت فرمانے کے لیے تیار ہو رہے تھے ہجرت حبشہ کیونکہ یہ پہلی ہجرت حفشہ کے بعد سیدنا عمر مسلمان ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر نکلے ہوئے تھے ان کی زوجہ سلمہ یا کیا نام تھا ان کا وہ گھر میں اپنا یعنی خیمے یا کسی اس کے بعد سامان پیک کر رہی تھی اپنا اونٹ پہ لادنے کے لیے تو حضرت عمر بول رہے انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں تنگ بہت کیا ہے آدھی تمونا تموں نہاجر حاجر بہت تنگ کیا تم نے تو ہم جا رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کہ صاحب اللہ اللہ تمہارے ساتھ تو یہ ایک بالکل غیر متوقع جواب تھا سید عمر سے کہ وہ کہیں صاحبکم اللہ یعنی اللہ کی مائیت میں جاؤ تو جب ان کے شوہر واپس آئے عبداللہ ابن ربیہ تو ان کی زوجہ نے بتایا کہ اس طرح ہوا ایک عجیب واقعہ تو انہوں نے کہا کہ لا تطمعین فی اسلام عمر او کما قال عمر کے اسلام میں کوئی امید نہ رکھنا انہو لن یسلم حتی یسلم حمار ابن الخطاب یہ الفاظ عبداللہ بن ربیہ نے کہا یعنی ابن الخطاب ان کے والد ان کے جو گدے ہیں یعنی ان کے جو جانور ہیں وہ شاید مسلمان ہو جائے عمر مسلمان نہیں ہو سکتا رہی ہے کہ نہیں یہ الفاظ کہے سیدنا عبداللہ ابن ربیعہ نے سیدنا عمر کے بارے میں تو سب کو کیا نظر آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں جہنم کر جا رہے ہیں لیکن حضرت عمر جو ہے وہ اندر سے وہ آدمی نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں وہ ایک موقف ہے ان کا اس پہ کھڑے ہوئے اور ان کے خیال میں اللہ کے نبی نے تفریح کر دی ہے ان کا بنیادی مسئلہ یہ تھا اگر آپ سیدنا عمر کو دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قریش میں تفریح ڈال دی ہے گھر گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے کوئی باپ بیٹا کے خلاف ہے بیٹا باپ کے خلاف ہے بی یا بیوی میں جدائی ہو گئی یہ تفریح ڈال دی ہے تو حضرت عمر چاہتے تھے کہ بھائی وحدت ہو اور وحدت تو بڑی اچھی شے ہے

تو علماء جیسے اس کی شرح میں کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان نے اگر بالکل اپرائٹ بالکل صحیح زندگی گزاری ہے اندر اور بات ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پھر اس کا موت کے موقع پر ایمان سلب کیا جائے گا کیونکہ ان انہیہ مصعہ ضرورت اور اسی طریقے پر اگر کوئی شخص اندر باہر سے ہی برا ہے ہر اعتبار سے بہت سے لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کو ابھی ماحول نہیں ملا ہوتا یعنی وہ اندر سے ان کی فطرت بہت بہتر ہوتی ہے ہے کافر ابھی تک لیکن امکان یہ ہے کہ صحیح چیز آ جائے تو وہ ہم سے بہتر قبول کریں گے اسے تو وہ اندر سے اچھے لوگ ہیں نا تو یہ ہوتا ہے اگر یہ فیما یبد الناس والی روایت سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے تو وہ مسئلہ تو فیصب علیہ کتاب کا مطلب ہے اللہ نے ازلن تو اس کے بارے میں خیر ہی لکھا تھا کہ یہ اچھا آدمی ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے تو یہ ہے جی اچھا میں بتانے لگا تھا کل حل ان من علم فتح لنا اس میں بعض مفسرین نے بہت اچھی ابن تیمیہ علیہ نے بھی ذکر کیے اور بھی کچھ علماء نے وہ یہ کہ یہاں کل حل ان کیا ہے کل حل ان من علم کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو نکالو ہمارے لیے ایک تو علم کی میں نے آپ کو وضاحت جو بتائی تھی انہوں نے کہا کہ دیکھو انسان جو ہے وہ تابع ہوتا ہے اپنے ارادوں میں اور اپنے اعمال میں اور اپنے قصود میں قصود کس کی جمع قصد کی میں نے کس کا ارادہ کرنا ہے اس کا ارادہ نہیں کرنا میرا مقصد کیا ہوگا کہہ رہے ہیں انسان تابع ہوتا ہے اپنے علم کا کہ یہ شے میرے لیے نافع ہے کہ نہیں نافع سمجھا ہے کہ نہیں یعنی جس شے کو انسان اپنے لیے نافع دیکھتا ہے اس کا لازماً ارادہ کرتا ہے اور کبھی بھی وہاں تقدیر سے استدلال نہیں کرتا سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی اگر اس کو پتہ چل گیا کہ فلاں شہر میرے لیے بڑی نافع ہے اور تو کہے گا کہ بس میں کوشش کروں گا اچھا تقدیر کریں کہ بھائی تقدیر میں لکھا ہے تو مل جائے گا نہ کروں گا تقدیر میں لکھا ہوگا تو مل جائے گا لیکن کوشش تو میں نے کرنی ہے کوئی چیز بڑی زبردست ہے <laughs> سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو انسان کے جو قصود ہیں اس کے ارادے ہیں اس کی نیات ہیں وہ اس کے اس علم یقینی کسی شے کے نافع یا کسی شے کے زار ہونے کے تابع ہیں اگر کسی شے کے علم یقینی اسے حاصل ہو جائے کہ یہ شے ناپسندیدہ ہے ضرر پہنچائے گی وہاں تقدیر سے نہیں کھڑا رہے گا شعر آ جائے گا تو وہ کہے گا کہ تقدیر ہوگی تو کھا جائے گا وہ درخت پہ چڑھنے کی کوشش کرے گا کیونکہ اسے علم یقینی حاصل ہے کہ یہ شے بری ہے اور اگر اسے کوئی نفع بخش شے مل جائے تو علم یقینی اور یہ آپ سب کو معلوم ہے یعنی ابھی آپ کسی کو دیکھ لیں کہ جو لوگ تقدیر سے استدلال کر رہے ہوں گے ان سے کہا جائے تقدیر صرف نماز پڑھنے کے متعلق لکھی گئی ہے وہ تو ہر شے کے متعلق ہے دنیا میں تم نے محنت کرنی ہے جاب کے لیے کوشش کرنی ہے رات کو پڑھائی کرنی ہے سب تقدیر میں طے ہے تو وہاں کیوں نہیں استدلال کرتے کیونکہ وہاں تو دنیا میں کیریئر نظر آ رہا ہے <laughs> سمجھ آ رہی ہے یعنی وہاں نفع نظر آ رہا ہے نا وہاں وہاں علم حاصل ہو گیا کسی شے کے نفع کا تو لہٰذا وہ تقدیر وقدیر کا مسئلہ نہیں ہے وہ تو کوشش کرو لیکن جہاں یہ یقین یا علم حاصل نہیں ہوا کہ یہ شے میرے لیے نفع ہے وہاں تقدیر تو لہذا اصل مسئلہ دین سے ہے جو مشرقین کا یہ آج بھی وہ یہ نہیں ہے کہ تقدیر کا ایک عقیدہ پتہ چل گیا ان کو اصل مسئلہ یہ کہ دین کو نافع اپنے لیے نہیں سمجھتے خلاصہ یہ یعنی یہ علم ہے یعنی اگر یہ علم تمہیں حاصل ہو جائے کہ دین تمہارے لیے نافع ہے اور اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت اور اللہ کی عبادت میں کیا کچھ ہے تو تم اس کی طرف دوڑو گے تقدیر وقدیر کو سائڈ میں رکھ دو گے جس طرح تمہیں جب دنیا کی محبت تمہارے دل میں جگہ بنا لیتی ہے تو دنیا کے حصول کے لیے ہر کوشش کرتے ہو اور تقدیر وقدیر جو بھی کہے کہ بھائی تقدیر میں لکھا ہوگا تو مل جائے گا کہ مانتے ہوئے پھر بھی کوشش کرتے ہو سمجھا رہی تو لہذا علم ہے تو نکالو اب کیا علم نکالیں وہ کہ خدا کی عبادت خدا کی توحید خدا کی شریعت نافع نہیں ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی یہ ثابت کرو تقدیر وقدیر کی باتیں نہ کرو کیونکہ جن چیزوں کو تم نافع سمجھتے ہو وہاں تو تم تقدیر کا دلیل دیتے وہاں تو بڑی محنت کر رہے کہ نہیں تو یہ ثابت کرو علم نکال کے دکھاؤ کہ اللہ کی توحید میں نفع نہیں ہے انسانی نفس کے کے لیے یہ نکال دکھا دو استدلال درست ہو جائے گا تقدیر وقدیر کی بات غلط ہے تو علم سے مراد ہے کسی شے کے نفع کا علم اور کسی شے کے ضرر کا علم حل عندکم من علم یعنی ایسی فضول باتیں کر رہے ہو یا تمہارے پاس واقعی کوئی علم آ گیا ہے کہ یہ جو حلال و حرام کے جو ہو احکام ہیں اور اللہ کی اشرک کرنا اللہ کے ساتھ یہ واقعی بڑی نفع بخش ہے کیونکہ پیچھے کیا آیا تھا لو سیق الدین اشرق اللہ ما اشرکنا تو شرک کر رہے ہیں نا تو کہا کیا واقعی تمہارے پاس کوئی دلیل علمی ہے کہ شرک تمہارے لیے نافع ہے یہ دلیل دو پھر بات بن جائے گی یعنی اگر تم یہ ثابت کر دو عقلی طور پہ کہ شرک نافع شے ہے اس لیے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں تقدیر سے اللہ نہ کرو اور یہ بالکل اس لحاظ سے سچی بات ہے کہ کوئی شخص بھی تقدیر سے استدلال میں کنسسٹنٹ نہیں ہوتا کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا وہ ایک جگہ استدلال کرے گا دوسری جگہ نہیں کرے گا کیوں فرق کیوں کر رہا ہے ادھر استدلال کیا ادھر نہیں کیا سمجھا رہی یعنی فجر کی نماز نہ پڑھنے میں تقدیر سے استدلال کر لیا لیکن پیپر ہے او لیول اے لیول یا کسی اور شے کا تو ساری رات جاگنے میں تقدیر سے استدلال نہیں کیا کہ نہ جاگو اگلے دن تقدیر میں ہوگا تو ہو جائے گا سب کچھ کہے گا نہیں جاگنا تو پڑے گا محنت تو کرنی ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو کنسسٹنٹ کبھی بھی انسان نہیں ہوتا لہذا اگر جس نے تقدیر سے استدلال کرنا ہے تو اپنے تمام مواقف میں کنسسٹنٹ ہو کے دکھائے پھر پتہ چلے گا پھر شاید اللہ میں اسے معاف بھی کرتے ہیں گا <laughs> اگر وہ اتنا ہی ہو پھر بتاؤں وہ پانی پینے کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ یہ بھی سبب اختیار کرنا ہے یعنی اگر وہ تقدیر سے کر کرے تو بس یوں ہی بیٹھا رہے گا ہر وقت سمجھا رہی یعنی اگر کہا جائے کہ بھائی پانی پیو تو پانی پینے کے لیے ہاتھ ہلانا تو سبب اختیار کرنا ہے رہی ہے کہ نہیں اور اگر تقدیر میں ہوگا تو پانی پی لوں گا نہیں ہوگا تو نہیں پیوں گا زیادہ بیٹھے آرام سے تو پھر کہے گا نہیں نہیں پی لیتا ہوں <laughs> ٹھیک ہے پیاس لگنا شروع ہو گئی اب کیا ہے پیاس لگنا جو ہے وہ ضرر ہے اور نظر آ رہا ہے پانی نافے ہے تو اب تقدیر وقدیر نہیں ہے اگر دین یا قرآن یا توحید اس طرح نافع نظر آنا شروع ہو جائے جس طرح پانی نافے نظر آتا ہے پیاس میں تو خود بخود ہاتھ اڑ جائے گا اس کی طرف بس پھر تقدیر بھی گئی ہے سب کچھ چلا جائے گا یہ ہے بلحل علم فتو جو بولنا ہے علم ہے تو نکال کے دکھا دو ورنہ ایسی اٹکل نہ دوڑا ہو آگے آ رہا نا ان تدمیون اللہ یہ سب اٹکل کی بات ہے وہ ان انتم اللہ تخرصون یہ خرص ہے یہ تخمین ہے یہ زن ہے میرے خیال میں یہ بات واضح ہو گئی ہے نا ہاں تو اس میں صرف ہم آیت ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں لیکن ایسی نہیں ہے یہ آیت یہ تو بہت اس میں اہل سنت کا موقف ہے اور پھر دیکھیں اگلی آیت میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کل فل اللہ حجت البالغ فلوشا شاہ کم اجمائین یعنی واقعی مشیت اللہ کی سب سے اوپر ہے لیکن تمہارے اوپر بھی اللہ کی حجت تمام ہے تمہاری مشیت کی وجہ سے حجت البالغ کا مطلب ہے فلی اللہ حجت البالغ الناس لأنه أعطاهم المشيئة والإرادة ولكن هو لو شاء لهداكم أجمعين ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ دونوں باتوں کو جمع کر کے رکھنا اہل سنت کا عقیدہ لہذا اللہ نے وہی بات یس ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون کہہ کے قل فللہ الحجت البالغہ البالغ شاء شاء اللہ حد واضح ہوگی کہ نہیں تو یہ آپ دیکھیں سیقول اشرقو سل یہاں تک یہ عقیدہ ہے یہی اہل سنت اسی کو مانتے ہیں دونوں چیزوں کو مانتے ہیں انسانی ارادے کو بھی اور اللہ کے ما فوق اور سب پر غالب ارادے اور مشیت کو بھی تو یہ آپ دیکھ لیں تو البالغہ کیا ہے البالغہ فی القوہ یعنی اپنی قوت اور متانت میں انتہا کو پہنچی ہوئی حجت اللہ کی انسانوں پر قائم ہے یعنی اللہ کی مشیت سے استدال کر کے اللہ کی حجت ختم نہیں ہوتی یہ مراد ہے کیونکہ اللہ نے حجت کو اور اس کے فوری بعد اپنی مشیت کو جمع کر لیا تو پتہ چلا کہ اللہ کی حجت جو انسانوں پر تمام ہے اور اللہ کی مشیت یہ متضاد نہیں ہے بس تمہاری عقل ان کو جمع نہیں کر پا رہی اس لیے کہ یہ ماورہ ہے عقل ہے کل فل حجت البالغ فلا شاہ الدا کو مجمع ہے چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا لیکن یہ ساری تفصیل تو غور کر کے ہوتا ہے نا بندہ بھول جاتا ہے بعد میں اچھا اللہ ہدایت دے دیتا کیا کرے ہمیں تو دی نہیں اس نے تو یہ ہے صدق اللہ عظیم اور ہاں یہ ہے بات باتیں دیکھیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تقدیر کے مسئلے میں وہ ہے نا خراج رسول اللہ علیہ وسلم حجراتی ہی فراسا حدسون یتن فلقدر فقر ان فقی عت فی وج ہی حبۃ الرّمان غذب یعنی اللہ کے نبی کو اتنا غصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑے گئے فقی فقئت فی وجهه حبة اور غمان فقا کا مطلب ہے پھاڑنا یعنی وہ انار کتنا سرخ ہوتا ہے جو آیا تو سرخ انار اتنا غصے سے آپ کا ہو گیا اور آپ نے منع فرمایا کہا کہ یہ اسی میں تو جو پرانے لوگ ہیں وہ اس طرح ہلاک ہوئے ہیں تو جدال کا مطلب کیا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا دعویٰ کر کے گفتگو کرنا ایک ہے بیان عقیدہ سمجھا رہی ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عقیدہ بیان کرنا چھوڑ دیا جائے وہ تو اللہ کے نبی کی کتنی احادیث ہے قدر میں جو آپ نے بیان کیا کہ اللہ نے لکھا ہے اللہ نے چاہا ہے اور اللہ کی مشیت طے ہو چکی ہے معاملات تمام ہو چکے ہیں بیان اللہ کے نبی نے کیا کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ چلا بیان عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے ہوتا کیا ہے جب آپ یہ کریں اپنی ناقص شکل سے کہ میں تو آج مسئلہ حل کر کے اٹھوں گا اور پھر حل کرتے کرتے متضلہ عقیدہ آ جاتا ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں جنہوں نے بھی حل کرنے کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے اہل سنت کا عقیدہ چھوڑ دیا معتضلہ کا عقیدہ یہ علم سابق ہے مشیت نہیں ہے اللہ کی یعنی اللہ کو سب معلوم ہے بس پہلے سے لیکن اس کا ارادہ اور مشیت یہ نہیں کہ ایسا ہوگا جیسے آپ پہلے سے کوئی شاید جان لیں میں آپ کے متعلق پہلے سے جان لوں کہ آپ ایسا کریں گے لیکن آپ کا کرنا میرے ارادے کے تابع نہیں ہے بس میرا علم ہے آپ کے فعل کے متعلق اہل سنت کیا کہتے ہیں تقیدہ تبدیل بنتا ہے دو چیزوں سے العلم السابق والارادت السابقہ وہ کہتے ہیں العلم السابق بس اور پھر مثالیں دیں گے نجومی کی استاد کی فلاں کی فلاں کی مل ہاں تو یہی تو متضلہ کا قیدہ یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں تو جو حل کر رہے ہوتے کہہ رہے ہیں بہت بیٹھے ہوں گے بزرگ اس طرح کہ ہم حج ہاں آیا میرے پاس اور یہ سامنے اس نے کہا کہ یہ پیج پہ کچھ لکھ لو اس میں نے لکھ کے رکھ لیا انہوں نے دکھایا ہے تو پھر وہ پتہ چل گیا دیکھو اگر اس کو پتہ چل سکتا ہے پہلے سے تو اللہ تو اس ٹھیک ہے اللہ کو سارا کچھ پہلے سے پتا لیکن یہ عقیدہ تقدیر نہیں ہے نا مسئلہ خلاصہ یہ <laughs> مسئلہ یہ ہے تو ہمارے بہت سے یہاں تک کہ آپ دیکھیں علماء کی سطح پر بھی اس طرح بیان کیا جاتا ہے اور میں نے وہ جب یہ عقیدہ تقدیر پہ تھوڑا سا بیان کیا عقیدے کے لیکچروں میں تو بتایا یعنی پرانے علماء کی عبارتوں سے کہ انہوں نے یہ واضح کیا یہاں تک کہ حضرت تھانوی کی عبارت جو ان کی ہے وہ کون سی کتاب ہے جو انہوں نے شبہات کے رد پہ لکھی الانتباہات المفیدہ الانتباہات المفیدہ میں وہ کہتے ہیں کہ آج لوگ کچھ آج کل کچھ لوگوں نے عقیدت قدر کا نام علم رکھ لیا یہاں اور پھر اسی کے اعتبار سے اس کی تفصیلات بیان کرنا شروع کرتے ہیں عقیدہ قدر کہتے ہیں عقیدہ قدر صرف علم نہیں ہے بلکہ ارادہ اور مشیت سابقہ ہے لہٰذا یہ ماننا ضروری ہے آپ کے لیے کہ صرف جانا نہیں ہے وہ طے بھی اللہ نے کیا ہے یعنی ارادے کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے یعنی اس کو ہم ایک کہتے ہیں پری نالج صرف پری نالج نہیں ہے بلکہ پری ڈیسٹینیشن سمجھا رہی ہے کہ نہیں پری ڈیسٹینیشن کا مطلب ہے کہ ایوری تھنگ از پری ڈیسٹینڈ یہ پہلے سے طے ہوئی ہوئی ہے بس صرف پری نالج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جان لیا ہے ما قبل تو بس یہ اہل سنت کا عقیدہ جو لوگ حل کرتے ہیں اس عقیدے میں آپ کو کہنا پڑتا ہے ان دی اینڈ کہ ماں برائے عقل ہے جیسے امام تحاوی کی جو عبارت آپ پڑھیں گے نا وہ کہتے ہیں القدر سر اللہ تعالی ٹھیک ہے لم يطلع علیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب اس پر کسی نبی اور ملک کو بھی اطلاع حاصل نہیں ہے کیوں اطلاع اطلاع حاصل نہیں اس لیے کہ یہ خدا کی صفت ارادہ ہے اور خدا کی صفات اور ذات کی حقیقت اور پناہ بشر کے لیے نہیں ہے بات واضح ہے یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے ہاں، لگا کھا سکتا ہے ایک کھا سکتا ہے یعنی اس میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں جب ہم مزید نیچے اتر کے گفتگو کرتے ہیں نا میں یہ نہیں کہ گفتگو وہی ہے جو اوپر ہے کہ مشیت یہ وہ پھر ہم اب یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تمہارا اختیار کتنا محدود ہے اب ہم بتائیں گے دیکھو تمہارے دل کی دھڑکن تمہارے اختیار میں ہے تمہارے جینس تمہارے اختیار میں ہے تم جس جگہ پیدا ہوئے تمہارے اختیار میں ہے تمہارے والدین تمہارے اختیار میں یہ زمانہ جس میں تم پیدا ہوئے یہ تمہارے اختیار میں تھا یہ مکان جس میں تم پیدا ہوئے تمہارے لیے تمہارے بہن بھائی اور ماحول تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں اور پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک ٹانگ اٹھاؤ تو دوسری ٹانگ اٹھانا تمہارے اختیار میں یہ یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمہیں جو اختیار بھی دیا ہے نا جس کو اہل سنت نے ثابت کیا ہے جو اللہ کے ارادے کے تابع ہے وہ بھی ایک بہت چھوٹی سی ڈومین کے اندر ہے اس کی وضاحت اس طرح کی امسلہ سے مثالوں سے ہوتی ہے کہ دیکھو تمہارا اختیار بس اتنے ہی ہے یعنی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں اختیار ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے پیچھے دیکھ لوں جیسے اللہ کے نبی سسلوں کے بارے میں آتا کہ آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے صحیح روایات میں نہیں دیکھ سکتا میں اختیار ہی بول تو ہماری حیات بہت ناقص ہے اگر آپ غور کریں تو قیامت جو آخرت کو کہا گیا نا ان دار الآخرت ہی دار الحیوان حیوان حیوان نہیں ہے وہ والا یہ حیا حیاتن کا مصدر بھی آتا ہے حیا حیاتن و حیاوان تو وہی حیات ہے تو اس سے علماء نے کہا گویا یہ جو حیات جس کو تم نے دیکھا یہ بہت بہت ناقص ہے یعنی اس پہ بس مشکل سے مجازن حیات کا لفظ آتا ہے لہٰذا اگر قیامت کے دن جو حیات کی کیفیت ہے اس کے مقابلے میں یہ انسان فوت ہوا ہے یعنی اناس و نیام الداماتوں انتبا لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگیں گے تو جس طرح خواب ہوتا ہے اور پھر حقیقی ایک زندگی ہے تو یہ زندگی بھی خواب ہے حقیقی زندگی کے مقابلے میں تو اس لحاظ سے یہ مثالیں اس لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہیں حضرت علی سے بھی مروی ہے اور اس طرح کچھ سلف سے بھی مروی ہے پھر وہ دوسری والی مثالیں تو ٹھیک وہ صرف نہیں وہ مثال پوری نہیں ہاں بس یہ بات ہے آپ علم کے بیان میں جب صرف اللہ کا علم بیان کر رہے ہو تو مثال دے سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ بس یہی علم ہی تقدیر ہے جو میں نے حل کر دیا یعنی علم کے اعتبار سے مثال درست ہے لیکن علم ہی تقدیر نہیں ہے بلکہ تقدیر علم اور ارادے اور مشیت کا نام ہے یہ تو یہ باتیں جو ہیں وہ آج اسی طرح گزر گئی لیکن یہ آیت ایسی تھی یعنی اگر آپ دیکھیں یہ جو صورت الانعام ہے تو یہ ہے ہی صورت التوحید توحید اس کے اندر بات یہی یعنی یہاں توحید کا بیان تھا اور اس میں اللہ کی صفت ارادہ اور مشیت کا اور کس طریقے پر یہ صفت ارادہ اور مشیت سے انسانی استدلال امر شرعی کے بارے میں درست نہیں ہے اس کا بیان تھا نا بس